سفیان بن عیینہ سہیل عبید اللہ وکیع اور سفیان سوری سب نے سمئی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک بن انس کی حدیث کی مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو نوے